وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون ہم نے हमने اسرائیل سے اقرار لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گی اور رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو پھر کچھ افراد کے سوا تم سب نے منہ پھیرتے ہوئے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو وہ باتیں یاد دلائی جا رہی ہیں جن کا اللہ نے ان کے آبا و اجداد کو حکم دیا تھا اور جن کے کرنے کے لیے ان سے عہد و پیمان لیا تھا لیکن وہ ایسی سخت دل قوم تھی کہ اس نے کبھی بھی کسی عہد و پیمان کا خیال نہ رکھا اور سوائے چند لوگوں کے پوری قوم نے بد عہدی کی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک نہ بنائیں گے اور اس بات کا عہد لیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان و اکرام کا سلوک کریں گے اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت و اطاعت کی تمام صورتیں داخل ہیں اور غائد درجے کی تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ نے توحید اور شرک سے برات کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی کام کا حکم دینا اس کی ضد سے ممانعت کو شامل ہوتا ہے جب والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا تو گویا اس کی ضد ان کے ساتھ بدسلوکی سے منع کیا گیا جو جرم عظیم ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک چھوڑ دینے سے بھی منع کیا گیا جو حرام ہے اور یہی بات رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں بھی کہی جائے گی کہ ان کے ساتھ بدسلوکی جرم

ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا النساء آیت چھتیس اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور پہلو سے لگے ہوئے دوست اور مسافر اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بے شک اللہ اکڑنے والے اور بڑا بننے والے کو پسند نہیں کرتا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امت اسلامیہ نے ان عہود و مواسیق کا دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ خیال کیا صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا میں نے پوچھا پھر کون سا آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے پوچھا پھر کون سا آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایک دوسری حدیث میں ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کہا پھر کس کے ساتھ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کہا پھر کس کے ساتھ آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ پھر بھی ترتیب جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ بلوغت سے پہلے مر چکا ہو آیت میں یتیم کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے اور یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ وہ فقیر و محتاج ہو معلوم ہوا کہ اس میں ہر یتیم داخل ہے مسکین سے مراد وہ ہے جو قصب معاش سے عاجز ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بدرج اولا شامل ہے کلمہ الناس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس حکم میں سبھی لوگ حتیٰ کہ کفار بھی شریک ہیں اگر مخاطب مسلمان ہے تو اسے سلام کیا جائے اور ہنستے چہرے کے ساتھ بات کی جائے اور اگر کافر ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کی جائے کیونکہ مسلمان بد زبان گالی گلوچ دینے والا اور جھگڑالو نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو چاہے نیکی یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو مسلم ترمزی پھر کچھ افراد کے سوا تم سب نے منہ پھیرتے ہوئے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا بنی اسرائیل نے نقض عہد کیا اور مذکورہ اعمال صالحہ کی ادائیگی میں ناکام رہے سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے ان حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں کی جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے وہ ساتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اس میں غالباً اس حکمت کا بیان بھی مقصود ہے کہ کسی قوم میں چند صالح افراد کا وجود عذاب الہی سے معنی نہیں ہوتا تم سب نے منہ پھیرتے ہوئے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا یہود کی بری عادت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی اعتاد سے اعراض اور اس سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنا ان کی سرشت میں داخل ہے